امام اگر ایک طرف سلام پھیر لے تو وہ نماز سے خارج ہو گیا اب اس کی اطاعت جائز نہیں کسی آدمی نے آن کر گا امام کی اطاعت کی وہ تو مفرد ہو گیا اس میں مفرد ہونے میں اس نے امام کی اطاعت کی اس لیے اس کی نماز درست نہیں ہوگی جب سلام پھیر لے امام تو اپنی نیت کر کے کھڑا ہوگا اب جماعت سے اس کا تعلق نہیں ہوگا کہ امام نے سلام پھیر لیا وہ نماز سے خارج